حضرت زید مولا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جو شخص یوں کہتا ہے استغفر اللہ الذي لا الہ الا ہو الحی القیوم میں معافی مانگتا ہوں اللہ سے وہ ذات کہ اس کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں وہ زندہ ہے اور نگرانی کرنے والا ہے اور میں اسی کی طرف توبہ اور رجوع کرتا ہوں تو اس کو بخش دیا جاتا ہے اگرچہ وہ جہاد سے بھی بھاگا ہو سننے ابو داود حدیث نمبر ایک ہزار پانچ سو سترہ